بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں جنید زیدی اور آپ کے ساتھ ہم ڈسکس کر رہے ہیں نومیریکل انالیسس یہ لیکچرز ہیں virtual university government of Pakistan کے آج لیکچر نمبر 19 ہے یہ لیکچر میں نے آپ کے ساتھ کرنا ہے آج ڈاکٹر عطاء اللہ کلیم صاحب نہیں ہیں جیسے میں نے بتایا تھا کہ اگلے سیگمنٹ کی جب ہم بات چیت کریں گے تو اس میں ڈاکٹر عطاء اللہ کلیم صاحب ہوں گے لیکن یہ جو سیگمنٹ ہے جس میں نومیریکل انالیسس کی بات چیت کر رہے ہیں جس میں نومیریکل کمپٹیشن کی بات کر رہے ہیں کیلکولیشنس کی بات کر رہے ہیں اس میں میں نے ہی آپ کے ساتھ ڈسکس کرنا ہے تو آگے چار پانچ لیکچر جو ہوں گے میں ہی آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گا آج کل ہم جو ڈسکس کر رہے ہیں سیگمنٹ یا جو چیپٹر کی بات کر رہے ہیں چیپٹر نمبر فائیو کے اندر ہم انٹرپولیشن کی بات چیت کر رہے ہیں انٹرپولیشن سے پہلے ہم نے کیا کیا جو چار چیپٹرس کیے پہلا تو چیپٹر انٹروڈکشن کا تھا اس کے بعد ہم نے آپ کے ساتھ بات کی ہے نان لینئر اکویشنس کی اس کے بعد ہم نے آپ کے ساتھ سسٹمس آف لینئر اکویشن کی بات کی تھی اور اس کے بعد پھر آئگن ویلیوز اور آئگن ویکٹرس کی بات چیت کی تھی تو جو پہلے ہم نے جہاں سے اسٹارٹ کیا تھا سب سے پہلے وہ ہم نے کیا کیا تھا جس میں نان لینئر اکویشنز کی بات چیت کی تھی اس کے اندر ہم نے مختلف طریقہ کار آپ کو بتائے تھے جس کے تحت آپ کوئی بھی linear equation non linear equation ہو تو اس کو آپ سالو کرتے ہیں اور جب لینئر اکویشنز کی بات کی تھی سسٹمز آف لینئر اکویشن کی بات کی تھی تو ہمارے پاس نیکسٹ چیپٹر تھا جس کو ہم نے چیپٹر نمبر تھری کہا تھا اس کے اندر مختلف طریقہ کار ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ کیسے آپ سسٹمز آف لینئر ایکویشن کو سالو کر سکتے ہیں کچھ طریقہ کار ایسے تھے جو کہ آپ نے لینئر الجبرا بھی پڑھے تھے اور کچھ طریقے کار ایسے تھے جو کہ آپ کو نئے بتائے تھے لیکن جب سسٹمز آف لینئر اکویشن کی ہم بات چیت کرتے ہیں تو اس کے اندر کیا دیکھتے ہیں ہم میٹریسز کی ہم بات کرتے ہیں ہم ڈیٹرمنٹس کی بات کرتے ہیں اسی طریقے سے اس کے بعد ہم نے آئگن ویلیوز اور آئگن ویکٹرس ڈسکس کیے تھے جس کے اندر بھی ہم نے میٹریسز ڈیٹرمنٹس اور لینئر اکویشن کی بات چیت کی تھی تو یہ سارے کے سارے لازم اور مزو میں ساتھ ساتھ آتے ہیں جب میٹریسز کی بات ہوتی ہے ڈیٹرمنٹس آتے ہیں ڈیٹرمنٹس کی بات کرتے ہیں تو ہمارے پاس میٹریسز آتے ہیں اینڈ سو سو آن فورتھ یہ چیزیں آپ نے پہلے لینئر الجبرا میں پڑھی ہوں گی لیکن یہاں پہ اس کو ایک ڈفرنٹ طریقے سے پیش کیا گیا اور اس کے اندر ہم نے جو کچھ بھی بات چیت آپ کے ساتھ کی تھی زیادہ تر کیلکولیشن کی بات کی تھی اور زیادہ تر ہم نے کمپٹیشن کی بات کی تھی تو یہ کبھی کچھ لوگ نومیریکل کمپٹیشن کہتے ہیں کچھ کمپٹیشن میتھمیٹکس کہتے ہیں کچھ نومیریکل انالیسس کہتے ہیں تو لیکن تھوڑا سا اس میں ٹریٹمنٹ کا فرق ہوتا ہے ان تینوں چاروں ٹاپک میں ہم آپ کے ساتھ ڈسکس کر رہے ہیں نومیریکل انالیسز اور آج کا lecture lecture number five interpolation ہے تو جناب دیکھتے ہیں چیپٹر نمبر فائیو انٹرپولیشن اس میں ہم نے بات چیت کی ہے کس کی آپ کے ساتھ لاسٹ جو لیکچر تھا اس میں ہم نے فائنائٹ ڈفرینس آپریٹرس کی کی بات چیت تھی اس چیپٹر کے اندر ہم نے جو ٹاپکس کور کرنے ہیں اس میں فائنائٹ ڈفرینس آپریٹر ہیں Newton's forward difference interpolation formula ہے Newton's backward difference interpolation formula ہے اس کے بعد لگرانس انٹرپولیشن فارمولا ہے ڈیوائڈیڈ ڈفرینسز ہیں انٹرپولیشن ان ٹو ڈائمینشن ہے اور لاسٹلی کیوبک انٹرپولیشن ہے یہ ہمارے پاس سارے ٹاپکس ہیں جو کہ ہم نے ڈسکس کرنے ہوں گے لاسٹ ٹائم جب ہم آپ سے بات چیت کر رہے تھے تو ہم نے فائنائٹ ڈفرینس آپریٹر کی بات چیت کی تھی نیا چیپٹر انٹروڈیوس کیا تھا اس کو جو ہم نے لاسٹ ٹائم کیا تھا اس کو دوبارہ سے ہم ایک دفعہ ریوائز کر دیتے ہیں تاکہ آپ کے لیے یہ چیز آسانی ہو جائے کیا کیا تھا فائنائٹ ڈفرینس آپریٹر ہم نے ڈیفائن کیا تھے اس سے پہلے ہم نے یہ بتایا تھا کہ انٹرپولیشن ہوتا کیا ہے کہاں سے آتا ہے کس طرح سے آتا ہے اور انٹرپولیشن اور ایکسٹراپولیشن میں کیا فرق ہے بیسیکلی یہی ڈیفینیشنس آپ کو بتائی تھی وہ میں دوبارہ سے کوئکلی ریوائز کرتا ہوں اور اس کے بعد ہم نے لاسٹ ٹائم کیا تھا فارورڈ ڈفرینس آپریٹر آج کل بیکورڈ آج کے لیکچر میں ہم بیکورڈ ڈفرینسز کی بات چیت کریں گے تو انٹروڈکشن میں میں نے آپ کو یہ بتایا تھا سب سے پہلے چیز یہ کہ finite differences play an important role in numerical techniques where tabulated values of the functions are available for instance consider function y is equal to f x اب کیا چیز ہے سب سے پہلے ہم نے بتایا کہ فائنائٹ ڈفرینس جیسے کہ اس کے نام سے ظاہر ہے کہ آپ کے پاس کوئی چیز ڈفرینس ہے اور اس کے اندر کوئی فرق آ رہا ہے ان فرق کو آپ کیلکولیٹ کریں گے اس کو آپ چیک کریں گے ان کو یہاں پر اپلائی کرنے کی کوشش کریں گے اور یہ بتایا کہ یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے اور یہ ایک اہم رول ادا کرتا ہے کس اس کے اندر نیومیریکل ٹیکنیکس جو بھی آپ ٹیبولیٹ کرتے ہیں کیلکولیٹ کرتے ہیں معلوم کرتے ہیں کیا چیزیں کیلکولیٹ کرتے ہیں جیسے ہم نے کیلکولیٹ کیا تھا نا کیا چیز solution of non linear equation کیا تھا solution of systems of linear equation کی بات چیت کی تھی تو وہ چیزیں ہم نے یہاں پہ کیلکولیٹ کی تھی یا ٹیبولیٹ کی تھی اب یہی چیزیں یہاں پر اہم رول ادا کرتی ہیں جناب آگے چلتے ہیں کہ ہمارے پاس اگر کوئی فنکشن دیا ہوا ہے for instance y is equal to f x کو اس کو کیسے ہینڈل کرتے ہیں اس کو ہینڈل کرنے کے لیے as x takes values x nought x one x two x three up to x n and let the corresponding values of y be y nought y one y two y three y n that is for given table of values which is x k and y k is equal to zero one two up to n the process of estimating the values of y for any intermediate value of x is called interpolation تو اس میں ہم نے آپ کو کیا بتایا ہم نے یہ بتایا کہ اگر آپ کے پاس سیٹ آف پوائنٹس دیے ہوئے ہیں ایکس کے اور وائی کے جس میں کے کی value zero one two three four five six ہے یعنی سیٹ آف پوائنٹس آپ کے پاس دیے ہوئے ہیں اور آپ کے پاس ایکس جو ہے وہ انڈیپینڈنٹ ویریبل ہے اور وائی جو ہے وہ ڈیپینڈنٹ ویریبلس ہے یہی نارملی ہم کرتے ہیں تو آپ کے پاس ویلیوز دی ہوئی ہیں x nought y nought x one y one x two y two n x three y three so on so forth اگر ان پوائنٹس کے درمیان آپ نے کوئی ویلیوز کیلکولیٹ کرنی ہے مثال کے طور سے ایکس ناٹ اور ایکس ون کے درمیان کوئی ویلیوز کارسپونڈنگلی وائی کی معلوم کرنی ہے تو اس کو کیا کہتے ہیں ہم انٹرپولیشن کہتے ہیں تو وہ ہم انٹرپولیٹ کرنے کی کوشش کریں گے وہ معلوم کریں گے وہ اپروکسیمیٹ کرنے کی کوشش کریں گے اس کو دیکھنے کی ہم کوشش کریں گے اور یہی چیز جو ہے بیسیکلی انٹرپولیشن کا بیسک پرپز ہے بیسک اس کا آنسر یہی ہے کہ جو آپ کے پاس ویلیوز دی ہوئی ہیں اس کے بیچ میں کسی جگہ پہ آپ ویلیوز کیلکولیٹ کرتے ہیں وہ ویلیوز گیون نہیں ہوتی ہیں آپ کو کوئی ڈیٹا سے معلوم نہیں کیا ہوتا ہے آپ نے آبزرو نہیں کیا ہوتا ہے اس کو آپ انٹرپولیٹ کرتے ہیں اس کو آپ کیلکولیٹ کرتے ہیں تو جناب بات کلیئر ہو گئی بات کلیئر یہ ہے کہ ہمارے پاس سیٹ آف پوائنٹس دیے ہوئے ہیں ان سیٹ آف پوائنٹس کے درمیان اگر آپ کے پاس کوئی انڈیپینڈنٹ ویریبل دیا ہوا ہے اس کے کورسپونڈنگ ڈیپینڈنٹ ویریبل کی ویلیو معلوم کرنی ہے تو اس کو ہم پروسیس کو کیا کہتے ہیں انٹرپولیشن کہتے ہیں یعنی کہ ڈیٹا جو دیا ہوا ہے اس کے اندر اسی میں رہنا ہے باہر نہیں جانا ہے بالکل اگر باہر جانا ہے تو اس کا ہم نے دوسرا ایک نام دیا تھا وہ نام کیا تھا ایکسٹراپولیشن جی بالکل ٹھیک ہے کہ ایکسٹراپولیشن وقت آپ کے پاس ڈیٹا دیا ہوا ہے x nought y x nought y nought x one y one so on so forth اور لاسٹ آپ کے پاس فرض کیا ایکس ٹین اور وائی ٹین ہے اور آپ نے x eleven x twelve x thirteen معلوم کرنا ہے تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں اس پروسیس کو ایکسٹرا پولیشن کہتے ہیں the method of computing the values of y for given value of x lying outside the table of values of x is known as extrapolation کہ آپ کے پاس ٹیبل آف ویلوز دی ہوئی ہیں اس کے باہر اگر آپ کیلکولیٹ کریں گے تو اس کو ایکسٹراپولیشن کہتے ہیں مثال کے طور سے کہ اگر آپ کے پاس ویلیوز دی ہوئی ہیں کہ آپ نے 2004 کا اگر آپ کے پاس ڈیٹا موجود ہے اور 2005 میں آپ نے دیکھنا ہے کہ کیا آپ کی سیلس فور کاسٹ وغیرہ ہوگی تو آپ کو ایکسٹرا پلیٹ کرتے ہیں یا آپ کی پروڈکشن کیا ہوگی یا آپ کا انکم کیا ہوگی یا آپ کا ایکسپینڈیچر کیا ہوگا اس کو ایکسٹرا پلیٹ کر لیتے ہیں کہ 2004 تک آپ کا سارا ڈیٹا دیا ہوا ہے 2005 کے اندر آپ نے دیکھنا ہے اور اگر 2004 کے اندر ہی سارا دیکھنا ہے تو اس پروسیس کو کیا کہیں گے انٹرپولیشن مثال کے طور سے کہ آپ کو ہر دو مہینے کا دیا ہوا ہے یعنی کہ اسٹارٹ کرتے ہیں آپ زیرو سے پھر ٹو پہ پھر four six eight ten twelve تو آپ کو اگر تھرڈ منتھ کا دیکھنا ہو ففتھ منتھ کا دیکھنا ہو تو اسے کیا کریں گے آپ انٹرپولیٹ کریں گے یہی پروسیس یہاں پہ بھی کر رہے ہیں اب یہ دیکھیں جب ہم نے بات چیت کی ہے تو یہاں پہ کچھ ڈفرینسز کی بات آ گئی ہے یعنی تھری ہے پھر فائیو ہے پھر سیون ہے پھر نائن ہے تو یعنی کیا ہوا فائیو اور تھری کے درمیان ڈفرینس ٹو ہوا سیون اور فائیو کے درمیان ڈفرینس ٹو ہوا تو یہی چیزیں آج ہم تھوڑا سا ایکسٹینڈ کریں گے لاسٹ ٹائم ہم نے جو آپ کو بتایا تھا وہ کیا بتایا تھا فارورڈ ڈفرینسز کی بات کی تھی آج جو ہم کریں گے وہ شاید بیکورڈ ڈفرینسز کی اور سینٹرل ڈفرینس کی بات چیت کریں گے if the function value of y corresponding compares again f the function f s is no value of y corresponding to s کی ریڈیلی کمپیوٹرڈ ٹوزائرڈ ایکوریسی فارپلیشن of table function that differences The knowledge about various various finite difference operators and their symbolic relations are very much needed to establish interpolation formula. ہیں یہ امپورٹنٹ رول ادا کرتے ہیں انٹرپولیشن کے اندر اور اس کے لیے ہمیں forward differences backward difference central difference کے کچھ فارمولے کچھ نوٹیشن کچھ یہاں پہ بتانی ہے جو لاسٹ ٹائم بھی بتایا تھا آج بھی ہم آپ کو بتائیں گے اور جتنے بھی انٹرپولیشن فارمولا ہیں نیوٹن فارمولے کی بات کریں گے نیوٹن گریگری فارمولے کی بات چیت کریں گے لگراج انٹرپولیشن فارمولے کی بات کریں گے تو یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہے یہاں سے جو ہم بتا رہے ہیں آج یا لاسٹ ٹائم بتائی تھی یا وہاں پر استعمال ہوں گی یہ وہی چیز ہے کہ فائنائٹ ڈفرینس آپریٹر کے فائنائٹ ہے ڈفرینس جو ہے نا بہت بڑا نہیں ہونا چاہیے بہت انفائنائٹ نہیں ہونا چاہیے تو finite difference operators last time بتائے تھے ایک دفعہ پھر دیکھ لیتے ہیں تین طرح کے ہوتے ہیں کہ فارورڈ ڈفرینسز ہوتے ہیں بیکورڈ ڈفرینسز ہوتے ہیں اور سینٹرل ڈفرینسز ہوتے ہیں فارورڈ آگے جا رہے ہوتے ہیں بیکورڈ پیچھے جا رہے ہوتے ہیں اور سیٹل بیچ میں آ رہے ہوتے ہیں فارورڈ ڈفرینس لاسٹ ٹائم بتائے تھے وہ کیا تھے ہمارے پاس جس کو ہم نے ڈیلٹا سے ریپرزینٹ کیا تھا کہ for a given table of values x k and y k for k is equal to zero one two three n with equally spaced abscissas of a function y is equal to f x we define the forward difference operator as follows کیا کہتے ہیں ہم فائنینس ڈفرینس آپریٹر جو ڈیفائن کرتے ہیں وہ کس طرح سے کرتے ہیں یہ آپ کے پاس اسکرین پہ اب آئے گا that is delta y i is equal to y i plus one minus y i یہ وہی سلائڈ ہے جو ہم نے لاسٹ ٹائم آپ کو بتائی تھی لاسٹ ٹائم بھی ہم نے ڈسکس کیا تھا اور یہی آپریٹر ہم نے ڈیفائن کیا تھا جس میں ڈیلٹا بتایا تھا کہ ڈیلٹا وائی ناٹ کیا ہوتا ہے y one minus y nought delta y one کیا ہوگا y two minus y one and so on so forth last میں کیا تھا delta y n minus one to y y n n minus minus one ٹھیک ہے نا یہ ہمارے پاس کیا ہے فارورڈ ڈفرینس آپریٹر ہے جس کو ہم نے ڈیلٹا کہا ہے اور یہ وہی ٹرائنگل کی طرح کا ایک سمبل uh, ہے جو کہ ہم بہت زیادہ استعمال کریں گے آگے پانچ چھ لیکچر کے اندر تو جناب آگے چلتے ہیں آگے ہم نے اس کو بتایا تھا کہ یہ ڈیلٹا آپ کے پاس جو آپریٹر ہے یہ کیا ہے these differences are called first difference of the function y and are denoted by the symbol delta y i یعنی کہ یہ فرسٹ ڈفرینسز ہیں فرسٹ ڈفرینس کا مطلب کیا ہے کہ پہلے ایک دفعہ ہی آپ نے ڈفرینس معلوم کیا ہے یعنی وائی ون اور وائی ون اور وائی ناٹ کا وائی ٹو اور وائی ون تو آپ نے فرسٹ ڈفرینس معلوم کر لیا ڈیلٹا وائی آئی کو کیا کہا ہے delta y i is equal to y i plus one minus y i ٹھیک ہے نا یعنی دو ویلوز جو بھی آپ کے پاس کارسپونڈنگ ویلوز ہے اس کا آپ نے ڈفرینس کیلکولیٹ کرنا ہے تو here delta is call the first difference operator تو جناب یہ آپ کے پاس آ گیا ڈیلٹا جسے کہتے ہیں فرسٹ ڈفرینس آپریٹر تو آپ نے کیا کیلکولیٹ کیا آپ کے پاس y nought y one y two y three y four دیا ہوا تھا آپ نے delta y nought delta y one delta y two and so so forth معلوم کر لیا اب ایسا بھی تو کر سکتے ہیں کہ آپ ڈیلٹا وائی ون اور ڈیلٹا وائی ناٹ کا آپ ڈفرینس معلوم کریں delta y one minus delta y nought وہ کیا ہوگا وہ جی ہاں ٹھیک آپ نے کہا سیکنڈ ڈفرینس آپریٹر ہوگا اور سیکنڈ ڈفرینس آپریٹر کو ہم نے کیسے ڈیفائن کیا تھا لاسٹ ٹائم کچھ اسی طریقے سے ڈیفائن کیا تھا جس کو ہم نے لکھا تھا ڈیلٹا اسکوائر وائی ناٹ ٹھیک ہے نا یہ وہی چیز ہے جو میں نے ابھی آپ کو بتائی ہے similarly the similarities of the first difference are called second پہلے کیا کہا تھا پہلے ہمارے پاس وائیز کی ویلوز دی ہوئی تھی جس میں y nought y one y two جس میں ڈیلٹا وائی ناٹ معلوم کیا ڈیلٹا وائی ون معلوم کیا اب delta square y nought delta square y nought کیا ہو جائے گا delta y one minus delta y nought ہو جائے گا and similarly delta square y one کیا ہو جائے گا delta y two minus delta y one اور ڈیلٹا وائی ون اور ڈیلٹا وائی ٹو کی ویلو آپ کو پتا ہے اسی طریقے سے آپ کے پاس ایک جنرل فارمولا آ گیا تھا delta square y i is equal to delta y i plus one minus delta y i once again delta square y i is equal to delta y i plus one minus delta y i یہ تو ڈیلٹا اسکوائر کی بات کی تھی اسی طریقے سے ڈیلٹا کیوب کر سکتے ہیں ڈیلٹا فور کر سکتے ہیں ڈیلٹا فائیو کر سکتے ہیں سو سو آن فور ٹھیک بات ہے تو اسی طریقے سے جناب ہم آگے چلیں گے ایک ہمارے پاس ایک جنرل فارمولا آ جائے گا ڈیلٹا اسکوائر کو ہم کیا کہتے ہیں delta square is call the second difference operator and similarly rth difference operator آپ کے پاس کیا جائے گا یہ آپ کے پاس اسکرین کے اوپر ہے اس کو ذرا غور سے دیکھ لیں delta r y i delta r y i is equal to delta r minus one y i plus one minus delta r minus one y i ایک دفعہ پھر پڑھ لیتے ہیں کہ ڈیلٹا آر وائی آئی کیا ہوگا delta r y i is equal to delta r minus one y i plus one minus delta r minus one y i تو یہ جناب آپ کے پاس ایک جنرل فارمولا آ گیا یہ ہم نے کیلکولیٹ کیا تھا یہاں پر ہمارے پاس یہ آر ایتھ آرڈر کا ڈفرینس آپریٹر دیا ہوا ہے delta to the power r delta ہمارے پاس سمپل فرسٹ آرڈر ہے ڈیلٹا اسکوائر سیکنڈ ہے delta to the power r rth order یہ ڈفرینس آپریٹر آپ کے پاس ہے جس میں آپ نے آر ٹائمس ڈفرینسز معلوم کرنے ہوں گے اس کا طریقہ کار جو ہم نے آپ کو لاسٹ ٹائم بتایا تھا کہ ہم ٹیبل بناتے ہیں جس کے اندر پہلے یہاں پہ ایکس ناٹ لکھتے ہیں پھر وائی ناٹ لکھتے ہیں پھر ڈیلٹا وائی آئی لکھتے ہیں پھر delta square y i so on so forth ہم کیلکولیٹ کرتے ہیں اس کے تحت ہم نے آپ کو ایک ایگزامپل بھی شاید کرائی تھی یہ نئی جو آپ کے پاس اسکرین کے اوپر سلائڈ آئی ہے اس کو غور سے دیکھ لیں by defining a difference table as a convenient device for displaying various differences the above define differences can be written down systematically by constructing a difference table for the values x k y k the value of k is equal to zero one two up to six I read it again by defining a difference table as a convenient device for display can be written down six یہ ہم نے کیا کیا ہے اس پہ یہ کہا ہے آپ کو کہ آپ کے پاس اگر ویلوز دی ہوئی نا x nought y nought x one y one x two y two so so forth تو کیا کریں آپ ایک اچھا سا ڈفرینس ٹیبل بنا سکتے ہیں جس کے اندر آپ نے کیا کرنا ہے ڈیلٹا وائی معلوم کر سکتے ہیں ڈیلٹا اسکوائر وائی معلوم کر سکتے ہیں ڈیلٹا کیو وائی کر سکتے ہیں اینڈ سو آن سو فور اس کو ہم ڈفرینس ٹیبل کہتے ہیں یہ لاسٹ ٹائم ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ اگر فارورڈ ڈفرینس ٹیبل آپ نے معلوم کرنا ہے تو فارورڈ ڈفرینس ٹیبل کیسے معلوم کریں گے آپ نے ایکس پہلا کالم بنایا دوسرا کالم وائی بنایا تیسرا کالم ڈیلٹا وائی چوتھا کالم ڈیلٹا اسکوائر وائی پھر delta cube y and so on so forth آخر میں delta six delta seven and so on so forth چلتا جاتا ہے یہ جناب ہم نے لاسٹ ٹائم آپ کو بتایا تھا جس میں کیا بات چیت کی تھی فائنینس فائنائٹ ڈفرینس آپریٹر میں فارورڈ ڈفرینس آپریٹر کی بات چیت کی تھی اب ٹوٹل جو لیکچر ہے وہ تین حصوں پہ مشتمل تھا پہلے ڈیفینیشن تھی انٹرپولیشن کی دوسرا ہمارے پاس ڈیٹا کی بات چیت کی تھی اور تیسری ہمارے پاس فارورڈ ڈفرینسز کی بات کی تھی اور الٹیمیٹلی ہم نے کیا آپ کو بتایا ایک فارورڈ ڈفرینس ٹیبل بتایا جس کے تحت آپ سارے فارورڈ ڈفرینسز کیلکولیٹ کر سکتے ہیں کسی بھی آرڈر کے اس کے اندر کیا چیز ہے آپ کے پاس وائی ناٹ سے اسٹارٹ کر کے وائی سکس تک تو ہم نے سب سے پہلے کیا کیلکولیٹ کیا ڈیلٹا وائی ناٹ کیلکولیٹ کر لیا ڈیلٹا وائی ون کیا وائی ٹو کیا وائی تھری کیا وائی فور وائی فائیو تک کیونکہ وائی فائیو کے بعد تو پھر کیلکولیٹ نہیں کر سکیں گے اس کے بعد نیکسٹ اس کے اندر کیا کریں گے ڈیلٹا اسکوائر وائی ناٹ پھر delta square y one delta square y two delta square y three اب ڈیلٹا اسکوائر وائی فور تک جائیں گے اس کے بعد پھر آئیں گے پھر اس کے بعد کیا کریں گے ڈیلٹا کیوب کے بعد آئیں گے تو وہاں پر وائی تھری تک delta cube y nought y one y two y three تک جائیں گے اینڈ پھر سملرلی نیکسٹ پہ جائیں گے ڈیلٹا فور میں وائی ٹو تک پھر ڈیلٹا فور میں y one and lastly delta six y nought آپ کے پاس آ جائے گا ٹھیک ہے نا سمپل سی چیز ہے سپریٹ کرتے جانا ہے کہ پہلے ٹیبل دیکھیں اس میں سے آپ سپریٹ کرتے جائیں گے پھر دوسری ایک اہم چیز میں نے بتائی تھی کہ اگر آپ یوں دیکھیں ڈائگنل میں تو آپ کے پاس ساری جگہ پہ پہلے ڈیلٹا وائی ناٹ آیا پھر اس کے بعد ڈیلٹا اسکوائر وائی ناٹ پھر delta cube y nought and so so forth last میں آپ کے پاس ڈیلٹا سکس وائی ناٹ آ گیا تھا یہ جناب آپ کے پاس تین امپورٹینٹ پوائنٹ تھے جس میں انٹرپولیشن کی بات کی تھی ڈیٹا کی بات کی تھی اور اس کے بعد فارورڈ ڈفرینس آپریٹر کی بات کی تھی اب آگے چلتے ہیں جس میں ہم بات کریں گے بیکورڈ ڈفرینس آپریٹر ابھی تو فارورڈ کی بات کی تھی اب بیکورڈ کی بات کریں گے ابھی آگے ہم کیلکولیٹ کر رہے تھے اب ہم پیچھے جا کے کیلکولیٹ کریں گے اس وہاں پر بھی ایک اسی طرح کا آپریٹر ہوگا جس میں ڈیلٹا بھی آپ کو بتایا ہوا ہے کیونکہ فارورڈ کی بات ہے اب جو ہم بات کریں گے وہ ڈیلٹا کو الٹا کر دیں گے ٹھیک ہے اور اس کو ہم نیا ایک آپریٹر آپ کو بتائیں گے اس کو انٹروڈیوس کرتے ہیں جناب نیا ٹاپک آج کا بیکورڈ ڈفرینسز کی بات کرتے ہیں اسی طرح سے بیکورڈ ڈفرینس آپریٹر کی بات چیت کرتے ہیں نئی چیز ہے پرانی سے تھوڑی سی مختلف ہے لیکن اسی طرح کی چیز ہے اگر وہ آپ کو پتا ہے کہ کیسے فارورڈ جا رہے ہیں تو اسی طریقے سے آپ بیکورڈ آسانی سے جا سکتے ہیں یہ جو ڈیفینیشن آئی ہے آپ اس کو ذرا غور سے دیکھ لیں پڑھ لیں میں بھی پڑھتا ہوں آپ کے ساتھ for a given table of values x k y k k is equal to zero one two up to n of a function y is equal to f x with equally spaced abscissas, the first backward differences are usually expressed in terms of the backward difference operator delta, not delta, this is called del, this is called grid, or this is called nebula. کچھ کہہ سکتے ہیں اس کو ڈیل کہہ سکتے ہیں اس کو آپ گریڈ کہہ سکتے ہیں اس کو آپ ڈیلٹا نیبلا کہہ سکتے ہیں ونس اگین تین ہے اس کو گریڈ کہہ سکتے ہیں نیبلا کہہ سکتے ہیں ڈیل کہہ سکتے ہیں میں اس کو کیا کہوں آپ آپ مجھے بتا دیں جو آپ کے لیے کنوینس جی گریڈینٹ کہہ دوں گریڈ کہہ دیتے ہیں چلے کوئی بات نہیں اس کو گریڈ کہہ سکتے ہیں اس کو نیبلا کہہ سکتے ہیں okay once again we are given a table of values which are x nought y one y nought x one y one x two y two and so on so forth of a function y is equal to f x with equally spaced abscissa the first backward difference are usually expressed in terms of the backward difference operator nabla as ابھی کیا چیز ہے ابھی ڈیفینیشن اس کی آتی ہے تو بیسیکلی آپ یہ خیال رکھیں کہ آپ کے پاس ایکولی اسپیسڈ ایپسیساز ہیں یعنی کہ ان کا جو ڈفرینس ہے نا وہ بالکل برابر ہے یعنی کہ اگر دو کا ڈفرینس ہے چار کا ہے چھ کا کا مطلب ایکس ایکسس کے اوپر جو پوائنٹس آ رہے ہیں آپ کے پاس وہ ایکولی اسپیس ہونے چاہیے یہ نہیں ہے کہ آپ کے پاس پہلے زیرو پھر تھری پھر فائیو پھر سیون پھر نائن پھر تھرٹین پھر سکسٹین نو zero two four six eight ten اس طرح سے اینڈ کورسپونڈنگ ویلوز پر ہوں ٹھیک ہے ہمارے پاس جو نیبلا ہے اس کو ہم کیسے ڈیفائن کرتے ہیں گریڈ کو کیسے ڈیفائن کرتے ہیں nabla y i is equal to y i minus y i minus one nabla y i is equal to y i minus y i minus one i is equal to two n n minus one one and so so up اس کو تھوڑا سا اینالائز کر لیں تھوڑی سی دیر کے لیے کہ ہم نے وہی ڈیفینیشن ہے جو وہاں پہ ہم نے آپ کو بتائی تھی کس کی ڈیلٹا کی ڈیلٹا وائی ناٹ کیا بتایا تھا وہ ہم نے بتایا تھا y one minus y nought یہاں پر الٹا ہے یہاں پہ اگر آپ نے دیکھنا ہے نیبلا وائی ون کیا ہوگا آپ کے پاس y one minus y nought ٹھیک ہے نیبلا وائی ون ہے یہ وہاں پہ کیا تھا ڈیلٹا وائی ناٹ تھا یہ نیبلا وائی ون ہے اسی طریقے سے نیبلا وائی ٹو کیا ہوگا y two minus y one ہوگا and so so so forth آخر میں آپ کے پاس کیا ہوگا nabla y n is equal to y n minus y n minus one اور اس کی جو ویلو ہم نے بتایا تھا آپ کو کے اسٹارٹ کرتے ہیں این سے این مائنس ون ہم بیکورڈ جا رہے ہیں نا پہلے ون سے لے کے ہم گئے تھے آگے تک کہاں تک این تک گئے تھے اب این سے اسٹارٹ ہوں گے این دیں گے پھر این مائنس ون پھر n minus two n so on so forth last میں ہمارے پاس ون آ جائے گا ونس اگین کہ آپ کے پاس nabla y i is equal to y i minus y i minus one یا del y i is equal to y i minus y i minus one where i is equal to n n minus one so on so forth یہ ڈیفینیشن کلیئر ہے یہ خالی ڈیفینیشن ہے اب اسی طریقے سے جب ہم نے وہاں پہ سیکنڈ آرڈر کی بات کی تھی نا ہم نے فارورڈ آپریٹر کی یہاں پر بھی سیکنڈ آرڈر ہوتے ہیں تو اسی طریقے سے آپ کر سکتے ہیں کہ کیا چیز ڈیل اسکوائر وائی آئی کر سکتے ہیں the differences of these differences are call second differences and they are denoted by کیا چیز ہے ڈیل اسکوائر وائی ٹو پھر del square y three and so on so forth del square y n میں انویریبلی استعمال کر رہا ہوں کہیں گریڈ استعمال کر دوں گا کہیں نیبلا کہہ دوں گا کہیں پہ اس کو ڈیل کہہ دوں گا that is del square y one is equal to del y two minus del y one del square y two is equal to del y three minus del y two یہ میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات یہاں بتاتا چلوں کنفیوژن جو ہے تھوڑا سا ایک لاجیکل جو آپ لکھیں گے لکھنے میں اور بولنے میں بڑا فرق ہے میتھمیٹکس تو زیادہ تر یہ جو آپ کر رہے ہیں میکینیکل میتھمیٹکس ہے اس کو لکھ کے کرنا پڑتا ہے تو آپ وہاں پہ جب لکھیں گے تو وہاں پہ آپ کے پاس آسانی ہوگی اب ڈیل اسکوائر وائی ٹو زبانی کرنا مشکل ہے لیکن آپ کو پتا ہے کہ کیسے کریں گے کہ وائی تھری پہلے آنا چاہیے پھر وائی ٹو آنا چاہیے تو del square y two is equal to del y three minus del y two simple سی چیز ہے تو یہ آپ کے پاس لاسٹ میں کیا آئے گا del square y n is equal to del y n minus del y n minus one again del square y n is equal to del y n minus del y n minus one یہاں پر آپ ابھی تک تو کوئی مشکل نہیں ہے یہ کوئی مشکل نہیں ہونا چاہیے کہ پہلے ہم نے ڈیل وائی ڈیفائن کیا ڈیل وائی ناٹ ڈیفائن کر دیا ڈیل وائی ٹو ڈیفائن کر دیا اب یہاں پہ ہم ڈیفائن کیا ہم نے ڈیل اسکوائر وائی این جناب in general second backward difference are del square y i is equal to del y i minus del y i minus one i is equal to n and so on so forth up to two ایک چیز یہاں پر دیکھنے والی ہے کہ جب ہم نے فرسٹ آرڈر کی بات کر رہے تھے نا ڈیل کی خالی بات کی تھی وہاں سے ہم نے کہاں سے اسٹارٹ کیا تھا این سے اسٹارٹ کیا تھا n n minus one n minus two n so on so forth one تک گئے تھے اب ڈیل اسکوائر کی جب بات کر رہے ہیں تو کہاں سے اسٹارٹ کیا ہم نے این سے تو اسٹارٹ کیا n n minus one n minus two n so on so forth last میں آپ کے پاس کیا آئے گا ٹو آئے گا ٹو سے آگے آپ نہیں جا سکتے ون پہ آپ نہیں جا سکتے اسی طریقے سے اگر آپ کے پاس ڈیل کیوب آپ نے کرنا ہوگا تو ڈیل کیوب کیا ہوگا آپ کے پاس آگے چلتے جائیں گے وہاں پہ کہاں پہ پہنچیں گے آپ تھری پہ جا کے اس کو روک دیں گے اور اسی طرح سے ہم آگے چلتے چلیں گے یعنی ڈیل کیوب کر سکتے ہیں ڈیل فور کر سکتے ہیں ڈیل فائیو کر سکتے ہیں so on, so جناب جنرل فارمولا ہمارے پاس کیا ہے while the kth backward difference are given by del k y i is equal to del k minus one y i minus del k minus one y i minus one i is equal to n n minus one and so on so forth up to k یہ جو آپ کے پاس ڈیفینیشن آئی ہے اس ڈیفینیشن کو آپ نے دیکھا اور جو میں نے ابھی بات بتائی تھی کہ ہم اسٹارٹ کہاں سے کرتے ہیں n n minus one n minus two پہلے فرسٹ میں جب ڈیل کی بات کر رہے تھے تو ون تک آئے تھے ڈیل اسکوائر میں ٹو تک آئیں اب ڈیل ٹو دی پاور کے کی بات کر رہے ہیں تو کے پہ جا کے ہم رک جائیں گے کے سے آگے ہم نہیں جائیں گے n n minus one n minus two up to k ٹھیک ہے جناب del to the power k y i is equal to del k minus one y i minus del k minus one y i minus one جس طریقے سے ہم نے وہاں پر ٹیبل بنائے تھے اسی طریقے سے یہاں پر بھی ہم ٹیبل بنا سکتے ہیں اور ٹیبل بنائیں گے ٹھیک ہے تو اب یہ آپ کے پاس جو اسکرین پہ سلائڈ آئی ہے اس کو دیکھ لیں ذرا غور سے these backward difference can be systematically arrange for all of values x کے وائی کے نا کیسے ارینج کی ہے اس کو ذرا غور سے دیکھیں فرسٹ کالم میں کیا آپ کے پاس فرسٹ کالم میں آپ کے پاس سیکنڈ کالم میں وہی the value of y corresponding to y nought y one y two y three y four y five y six column ساری وائی ہے فرسٹ کالم ساری ایکس ہے third column is delta y یعنی کہ difference backward difference of y's تو یہ دیکھیں سیکنڈ رو سے اسٹارٹ کرتے ہیں اس میں کیا ہے del y one del y two del y three del y four and so on so forth del y six second اس کے بعد آرڈر کا اگر آپ نے دیکھنا ہے del square y that is equal to del square y two del square y three del square y four del square y five and del square y six پھر آئے نیکسٹ پہ del cube y that is del cube y cube del cube y three del cube y four del cube y five del cube y six fourth order میں آپ کے پاس کیا آتا ہے del four y four del four y five del four y six next column جس میں ڈیل فائیو وائی ہے آپ کے پاس اس کے اندر صرف دو انٹریز ہیں del five y five del five y six finally del six y ایک ہی انٹری ہے اس کے اندر that is del six y six اب یہ ٹیبل میں نے ابھی آپ کو دکھایا ہے یہ ٹیبل جو آپ کے پاس ہے اس کو ذرا غور سے اگر آپ کال کرنے کی کوشش کریں تو اس میں کیا کیا ہے اس میں ہم نے بیکورڈ ڈفرینسز معلوم کیے ہیں پہلے جو آرٹیکل ہم نے کیا تھا اس میں کیا کیا تھا ہم نے فارورڈ ڈفرینس معلوم کیے تھے اب یہ بیکورڈ کیا تھا وہاں پر جو آپ کا جو ٹیبل تھا اس کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا کہ اوپر سے ہم نیچے آ رہے ہوتے تھے اس طریقے سے ایک ڈائگنل لائن بنتی تھی یہاں پر ایک نیچے سے اس طرح کی ڈائگنل لائن بن رہی ہے جس کے اندر لاسٹ میں آپ کے پاس ڈیلٹا سکس وائی سکس آیا وہاں پہ فارورڈ میں کیا آیا تھا ڈیلٹا سکس وائی ناٹ آیا تھا آپ کے پاس یہ تھوڑا سا ایک ڈفرینس ہے کہ فارورڈ میں آگے جاتے ہیں بیکورڈ میں ہم پیچھے کیلکولیٹ کرتے ہیں پیچھے آتے جاتے ہیں یہ ٹیبل وہاں پہ بھی بنایا تھا یہ ٹیبل یہاں پر بھی بنایا ہے لیکن تھوڑا سا ایک طریقہ کار دونوں کا ڈفرینس ہے یہ بیکورڈ ڈفرینس ٹیبل ہے وہ فارورڈ ڈفرینس ٹیبل تھا ان کو ذرا دونوں کو غور سے دیکھیں گے تو یہ ہمیں اس کا فرق پتہ چل جائے گا تو جناب ہم نے کیا کیا ایک نیا آپریٹر یہاں پہ بتایا جس کے اندر فارورڈ ڈفرینس کے بعد ہم نے آپ کو بیکورڈ ڈفرینس بتایا اور یہاں پر ڈیل کی بات کی جس کے اندر ہم نے ڈیل وائی آئی آپ کو بتایا اسی طریقے سے ڈیل ٹو دی پاور کے وائی آئی بھی آپ کو بتایا اور پھر ہم نے آپ کو طریقہ کار بتایا کہ کس طریقے سے آپ بیکورڈ ڈفرینس ٹیبل کیلکولیٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے نا اور یہی چیزیں ہم آگے اگزامپل جو کر رہے ہیں اس کے اندر بھی آپ یہی چیزیں کیلکولیٹ کریں گے لیکن یہ خیال رکھیے گا کہ یہ بیکورڈ ہے اور وہ فارورڈ ہے اس میں کنفیوز کرنے کی کوشش نہ کیجیے گا جو اس طریقے کی ٹرائنگل ہے وہ فارورڈ ہے اور جو الٹی ہے وہ بیکورڈ ہے ٹھیک ہے جناب آگے چلتے ہیں اس کی ایک ایگزامپل کرتے ہیں یہ پہلے جو آپ کے پاس اسکرین کے اوپر آئی ہے یہ کیا ہے from this table it can be observe that this subscript remains constant along every backward diagonal یعنی وہی جو میں نے ابھی آپ کو بتایا ہے وہی چیز یہاں پر ہم نے کیا کیا ہے آپ کو اسکرین پر دکھا دی ہے یہ ہم نے ایک سلائڈ اس کی بنا دی ہے کہ from this table which you have seen just now it can be observe that this subscript remains constant along every backward diagonal تو جس ایگزامپل کی میں بات کر رہا تھا وہ ایگزامپل یہاں پر موجود ہے اس کو ذرا غور سے پڑھ لیں اور اس کو پھر وہی ہم کیا کریں گے بیکورڈ ڈفرینس ٹیبل کیلکولیٹ کرنے کی کوشش کریں گے ایگزامپل ہے کہ show that any value of y can be express in terms of y n and its backward difference وہی چیز ہے اس کی جرنلائزیشن ہے پھر پڑھیں ایگزامپل کو show that any value of y can be express in terms of y n and its backward difference ٹھیک ہے نا کہ آپ بیکورڈ ڈیفرنس کیا مطلب وہ ڈیل ہے وہ نیبلا ہے وہ گریڈ ہے اس کے آپ کیلکولیٹ کر سکتے ہیں سولوشن کی طرف آئیں سولوشن کیا ہے ہمارے پاس جو فنڈامنٹل ڈیفینیشن وہ کیا ہے وہ ہے آپ کے پاس del y i is equal to y i minus y i minus one اور i is equal to n n minus one and so on so forth to one once again the fundamental definition of del اور this nabla is is is del y y y i i i i equal equal to to minus minus minus one one n n and so so on اب یہاں سے اسٹارٹ کریں اگر آپ تو وائی این مائنس ون کیا ہوگا آپ کے پاس y n minus one is equal to y n minus del y n y n minus two is equal to y n minus one del y n minus one y n minus two is equal to y n minus one minus del y n minus one ٹھیک ہے نا لاجیکل ہے بالکل اسی طریقے سے اگر آپ جائیں سیکنڈ آرڈر پہ تو سیکنڈ آرڈر پہ آپ کے پاس کیا ہو جائے گا del square y i del square y i is equal to del y i minus del y i minus one جبکہ آئی کی ویلو کیا ہے اب n n minus one n minus two n so up to two تو اب جناب ان دونوں سے اگر آپ کمپیئر کریں تو آپ کے پاس کیا جائے گا del y n minus one is equal to del y n minus del square y n پہلے آپ نے اوپر کیا کیلکولیٹ کیا تھا اوپر آپ نے y n minus one calculate کیا y n minus two calculate کیا y n minus three and so so forth اب یہاں پہ آپ نے کیلکولیٹ کر لیا del y n minus one آپ نے کیلکولیٹ کر لیا del y n minus one آپ کیلکولیٹ کر سکتے ہیں del y n minus two and so on so forth next slide پہ from these equation we obtain what do we get yn minus 2 is equal to yn minus 2 del yn plus del square yn. I read it again, yn minus 2 is equal to yn minus 2 del yn plus del square yn. Similarly, we can show on the same lines that yn minus 3 is equal to yn minus 3 del yn plus 3 del square yn minus del cube yn. اب یہ جو آپ کے پاس اسکرین کے اوپر ہے اس سے آپ نے کیا کیلکولیٹ کر لیا y n minus three calculate کر لیا اسی طریقے سے y n minus four calculate کر سکیں گے تو آپ کچھ دیکھ رہے ہیں کہ کیا چیز کیا بن رہی ہے کچھ دیکھا ہے غور کیا ہے جی ہاں کچھ اس طرح کی ہی چیز بن رہی ہے کہ اگر آپ اوپر میں سے جہاں پہ آپ کے پاس لکھا ہوا تھا نا وائی این مائنس ٹو تو اگر آپ اس کو کامن نکال لیں وائی این کو یعنی کہ جس کے اوپر یہ ڈیل آپریٹ ہو رہا ہے تو آپ کے پاس کیا بچ جائے گا one minus two del plus del square یہ بچ جائے گا نا one minus two del plus del square اور باہر is operated upon y n میں ملٹی پلائی نہیں کہہ رہا ہوں میں آپریٹڈ اپون کہہ رہا ہوں یہ کیا چیز ہے one minus two del square plus del one minus two del plus del square کیا چیز ہے آپ کے پاس یہ بالکل ٹھیک ہے آپ نے کہ one minus del whole square ہے اور اسی طریقے سے وائی این مائنس تھری کیا آ جائے گا جی وائی این مائنس تھری آ جائے گا is equal to one minus del whole cube y n پھر کیا آ جائے گا y n minus four will بھی equal to one minus del whole to the power four into y n and so on so forth اب اسی طریقے سے اگر آپ کے کے پاس وائی این مائنس کرنا ہوگا جی y n minus k is equal to to one minus del whole the power k اور آپ کے پاس وائی این آ جائے گا تو یہ چیز اب ہم نے یہ آپ کے پاس سلائڈ اب آئی ہے اس کے اوپر ہم نے بتایا آپ کو کہ وائی این مائنس ون کیا لکھ سکتے ہیں آپ وائی این مائنس ون لکھ سکتے ہیں is equal to one minus del into y n y n minus two is equal to one minus del whole square y n y n minus three is equals y n and so on so forth y n minus four will be equal to one minus del whole to the power four y n and lastly y n minus r is equal to one minus del whole to the power r y n اور وائی این مائنس آر کی ویلیو آپ کیلکولیٹ کر لیں گے وہ آپ کے پاس کیا آ جائے گی اس کو اگر آپ چاہیں گے تو آپ اس کو اس طریقے سے لکھ سکتے ہیں جس کے اندر یہ بائنومل ایک ایکسپریشن آ جائے گا یہ جو ہم نے اگزامپل کی اس میں ہم نے کیلکولیٹ کیا ہے کیا چیز y n minus one y n minus two minus three ساری کیلکولیٹ کی ہیں اور یہ کہ بڑے اچھا سا ایک رزلٹ آیا ہے جو اچھا سا رزلٹ آیا ہے بائنومل فارم میں آپ ایف ایس سی میں کرتے تھے نا جس میں تھیورم کی بات چیت کی تھی ہم نے کہ a plus b to the power n جس میں کہا تھا a plus b to the power n n is equal to c zero جس میں n n c c zero zero تھا آپ کے پاس a to the power n n n plus c one a to the power b so forth last میں آتا تھا n c n b to the power n تو یہ وہی چیز یہاں پر بھی ہے آپ کے پاس کہ جو آپ نے اسٹارٹ کیا جس میں y n minus r is equal to y n minus n c one del y n so on so forth last میں آ جاتا plus minus one to the power r del to the power r y n and so on so forth ٹھیک ہے نا جی یہ آپ کے پاس ایک فارمولا آ گیا بالکل اسی طریقے سے بین ایکسپینشن میں جو آتا تھا وہ یہاں پر ہم نے کیلکولیٹ کیا تو یہ ہم نے بات چیت کمپلیٹ کی ہے کس کی کی ہے جناب ہم نے بیکورڈ ڈفرینس آپریٹر کی بات کی ہے ڈیل کہا ہے اس کو نیبلا کہا ہے اس کو گریڈ کہا ہے جو آپ کی سہولت ہو جو آپ کو آسان ہو آپ کر لیں ریورس ہے بیکورڈ ہے تو یہ ذرا سا کمپلیکیٹڈ ہو سکتا ہے تو اس سے پہلے ہم نے بات کی تھی فارورڈ ڈفرینس کی جس میں ہم نے ڈیلٹا کی بات کی تھی ڈیلٹا بڑا والا تھا اب جو ہم بات کریں گے وہ سینٹرل ڈفرینس کی بات کریں گے جس کے اندر بھی ایک دوبارہ سے ڈیلٹا آئے گا لیکن یہ ڈیلٹا چھوٹا والا ہے اب ہم بات کر رہے ہیں سینٹرل ڈفرینسز کی پہلے ہم نے بات کی تھی فارورڈ کی پھر ہم نے بات کی بیکورڈ کی اور اس کے بعد اب ہم بات کر رہے ہیں سینٹرل ڈفرینسز کی اس کے اندر بھی اسی طرح کا ایک آپریٹر آئے گا جیسے ڈیل آیا تھا یا ڈیلٹا آیا تھا یہاں پر بھی ایک چھوٹا ڈیلٹا جو کہ ہم بہت دفعہ استعمال کرتے ہیں جب delta y by delta x کیا کرتے تھے یہ وہی چیز ہے یہاں پر تو یہ ڈیلٹا یہاں پر استعمال کریں گے لیکن یہ کیا چیز ہے یہ سینٹرل ڈفرینسز کی ہم بات چیت کر رہے ہیں یہ آپ کے اسکرین کے اوپر ایک سلائڈ آئی ہے اس کو پڑھ لیتے ہیں اس کو دیکھ لیں یہ وہی چیز ہے کہ جو آپ کو آگے بتائے گی کہ سینٹرل ڈیفرینسز ہوتے کیا ہیں ان سب application central difference notation is found to to be more convenient represent successive of a function here we use a symbol delta symbol delta to represent central differences y for difference as the of the script یہ تو یہ جناب وہی ڈیلٹا ہے جو پہلے ہم وہاں استعمال کرتے تھے یہاں پر بھی ہم اس کو استعمال کریں گے ٹھیک ہے نا اور اس کو ہم کیسے ڈیفائن کریں گے وہ ابھی آگے آپ کے پاس آئے گا کسی جگہ پہ ہم بیکورڈ استعمال کریں گے کسی پہ فارورڈ کریں گے کسی جگہ پہ یہ سینٹرل ڈفرینس کی ہم بات چیت کریں گے تو جناب اس کی ڈیفینیشن کیا ہے ڈیلٹا وائی ہاف ٹھیک ہے نا سینٹرل کی بات کر رہے ہیں مین کی بات کر رہے ہیں ایوریج کی بات کر رہے ہیں تو ڈیلٹا وائی ہاف کیا ہوگا آپ کے پاس y one minus y nought یعنی y one minus y nought کہیں لکھا ہوا ہوگا تو آپ لکھ سکتے ہیں اس کو ڈیلٹا وائی ہاف اسی طریقے سے delta y three by two کیا ہوگا delta y three by two کیا ہوگا that will to to y y minus one ٹھیک ہے نا ہاف ہے پھر ون اینڈ ہاف ہے چلتے جائیں گے وائی ناٹ وائی ون کے درمیان ہاف آ جائے گا پھر وائی ون اور وائی ٹو کے درمیان ون اینڈ ہاف آ جائے گا ایک پورا ہو گیا پھر one and half and so forth two and half three and half four and half ٹھیک ہے ان جنرل ہم کیا کہیں گے ان جنرل ہم نے ڈیفائن کر دیا ہے delta y i is equal to y i plus half ٹھیک ہے delta y i is equal to what y i plus half minus y i minus half دوبارہ سے کرتا ہوں شاید میں نے کنفیوز کیا ہے delta y i is equal to y i plus half minus y i minus half higher order differences جس طرح سے وہاں پہ کرتے ہیں اس طریقے سے یہاں پہ بھی کیلکولیٹ کر لیں گے لیکن ایک دفعہ پھر یاد رکھیں کہ ڈیلٹا وائی آئی کیا ہوگا ڈیلٹا وائی آئی جناب is equal to y i plus half minus y i minus half اسی طریقے سے ڈیلٹا اسکوائر وائی آئی کیا ہوگا delta square y i will be equal to delta y of i plus half minus delta y i minus half ٹھیک ہے نا یہ بولنے میں بڑا کنفیوزنگ لگتا ہے لیکن ہاتھ سے جب لکھیں گے نا تو بڑا ایزی لگتا ہے delta square y i is equal to delta y i plus half minus delta y i minus one by two last میں دوبارہ سے پڑھتا ہوں delta delta to minus one y i minus half تو بیسیکلی یہ کیا چیز ہے سارے کا سارا اس کے اندر جو کھیل ہے وہ سارے کا سارا سبسکرپٹ کا ہے جو آپ کے پاس ہے آئی پلس ہاف اور آئی مائنس ہاف ٹھیک ہے نا آئی پلس ہاف اور آئی مائنس ہاف یہ جناب آپ نے کیلکولیٹ کرنے ہوں گے اور اس کے بعد ویلیوز معلوم کرنے ہوں گے دوبارہ سے دیکھ لیتے ہیں کہ وائی ناٹ سے اسٹارٹ کرتے ہیں وائی ون تو پھر آپ کے پاس کیا آئے گا وائی ٹو پھر وائی تھری اب وائی ناٹ وائی ون کی جب بات کرتے ہیں تو اس کے بعد والا جو ہوگا آئی پلس ہاف کی بات کرتے ہیں ون پلس ہاف پھر ٹو کے بعد ہوگا ٹو پلس ہاف تھری کے بعد ہوگا three plus half three plus half اور تھری مائنس ہاف کی بات چیت کریں گے تو اس طریقے سے یہ ہمارے پاس سینٹرل ڈفرینس آ گیا ایک ہمارے پاس فارورڈ ڈفرینس تھا ڈیلٹا کہا تھا پھر اس کے بعد ہم نے ڈیل کہا تھا اب ڈیلٹا کہا ہے ڈیلٹا بھی یہ چھوٹا والا ہے تو یہ یاد رکھیے گا چھوٹا ڈیلٹا جب بھی ہوگا تو وہ ریپرزینٹ کس کو کرے گا جی اس کو ریپرزینٹ کرے گا سینٹرل ڈفرینس کو بڑا ڈیلٹا لکھا ہوگا تو فارورڈ ڈفرینس کو اور الٹا ڈیلٹا لکھا ہوا ہوگا تو وہ آپ کے پاس بیکورڈ ڈفرینسز کی بات چیت کرے گا آگے چلیں آگے چلیں جناب اسی کو لاسٹلی پھر پڑھ لیتے ہیں ڈیٹا to the power n n y y i i is equal to to the power minus one plus half minus minus minus to the power n one y i half screen پہ دیکھیں گے آپ کے پاس ٹیبلس جس طرح سے ہم نے وہاں کیلکولیٹ کیا تھا نا جس میں فارورڈ ڈفرینسز کی بات کی تھی بیکورڈ ڈفرینسز کی بات کی تھی اب سینٹرل ڈفرینس کی بھی ہم یہاں پہ بات چیت کرتے ہیں وہی طریقے کار ہوگا ایکس ناٹ ہوگا آپ کے پاس وائی ناٹ ہوگا اس کے بعد یعنی ایک سائڈ پہ ایکس ہوں گے پھر اس کے بعد وائی ہوں گے پھر اس کے بعد ڈیلٹا وائی آئے گا پھر ڈیلٹا اسکوائر وائی آئے گا ڈیلٹا کیو وائی آئے گا سو آن سو فور اور آپ نے کیا کرنا ہوگا آپس میں سے سپٹیکٹ ہی کرنا ہوگا وہی فارمولہ اس کے اندر لگاتے چلے جانا ہے جس میں وائی آئی پلس ہاف کی بات کر رہے ہیں y i plus half minus y i minus half اگر آپ دیکھیں اس ٹیبل کو غور سے تو پہلا کالم جس میں سارے ایکس دیے ہوئے ہیں سیکنڈ کالم میں وائی ہیں تھرڈ کالم میں ڈیلٹا وائی ہے پھر فورتھ کالم میں ڈیلٹا اسکوائر وائی ہے ففتھ کالم میں ڈیلٹا کیوب ہے سکس کالم میں delta to the power four ہیں سیونتھ کالم میں delta to the power five ہیں اور لاسٹ میں delta to the power six y ہے ڈیلٹا کیوب وائی کو اگر ذرا غور سے دیکھیں تو آپ کے پاس کیا آئے گا اس کالم کے اندر دیکھ لیں delta cube y three by two delta cube y five by two delta cube y seven by two delta cube y nine by two and so on so forth اس کے اندر بھی اسی طریقے سے چلتے جائیں گے اس کے اندر ایک آپ نے چیز غور سے نوٹ کی ہوگی کہ کیا چیز کہ ہمارے پاس جب ہم فارورڈ ڈیفرنسز کی بات کرتے تو اس طرح کا ایک ڈائگلون بن رہا تھا اور جب بیک ورڈ کی ہم کر رہے تھے تو اس طرح کا ڈائگنل بن رہا تھا لیکن یہ سینٹرل ڈفرینسز کی ہے تو کچھ اس طرح کے ڈائگنلس بن رہے ہیں ٹھیک ہے نا یہ ایک چیز یہاں پہ آپ نے نوٹ کی ہوگی اور یہ چیزیں ہم نے کیلکولیٹ کرنی ہوں گی جس وقت آپ کو سینٹرل ڈفرینس ٹیبل معلوم کرنا ہوگا یہ ہم نے سینٹرل ڈفرینس ٹیبل آپ کے سامنے پرزینٹ کیا ہے اور اسی کے بیس پہ کئی ایگزامپل کر سکتے ہیں ان کے اندر آپس میں ریلیشن شپ بھی ہے ڈیلٹا کے اندر ڈیل کے اندر اور اس ڈیلٹا کے اندر آپس میں ریلیشن شپ ہے وہ ہم کافی دفعہ نکالیں گے اور اس کو ہم کیلکولیٹ کرنے کی بھی کوشش کریں گے یہ جو میں نے ابھی کہا آپ کو یہ اسکرین پہ آتا ہے آپ کے پاس this we observe that all the odd difference have a fractional suffix and all the even difference with same subscript lie horizontally ٹھیک ہے نا یہ میں نے ابھی آپ کو بتایا تھا کس طریقے سے we observe that all the odd difference have a fractional suffix and all the even difference with same subscript lie horizontally the following alternative notation may also be adopted to introduce finite difference operator let y is equal to fx be a functional relation between x and y which is also denoted by yx یہ کب نئی نیوٹریشن بنانے کی کوشش کر رہے ہیں بتانے کی آپ کو ذرا اور سے دیکھیں پہلے بھی آپ نے اس کو کہیں نہ کہیں استعمال کیا ہوگا I read it again the following alternative notation may also be adopted to introduce finite difference operator let y is equal to f x be a function اور a functional relation between x and y which is also denote by y x یا y is a function of x کیا کر سکتے ہیں آپ پلس ایچ مائنس ایکس کر سکتے ہیں تو ہمارے پاس کیا آ گیا یہ جو آپ کے پاس اسکرین پہ آیا نا بیسیکلی وہی چیزیں ہیں جو ہم نے پہلے ڈیفائن کرنی تھی جو آپ کو بتا دی تھی یہ ایک ہم نیا نوٹیشن استعمال کر رہے ہیں جس میں y is equal to f x کو وائی ایکس ہم لکھ رہے ہیں اور اس کے اندر ہم جو ابھی آپ کو بتایا کہ مختلف پوائنٹس دیے ہوئے آپ کے پاس ایکس ہے ایکس پلس ایچ ہے ایکس پلس ٹو ایچ ہے ایکس پلس تھری ایچ ہے یعنی ایچ اس کا انٹرول ہے تو اس کے کارسپونڈنگ ویلیوز کیا ہیں آپ کے پاس وائی ایکس ہے وائی ایکس پلس ایچ ہے y x plus two h ہے سو سو فورتھ ہے وائی ایکس کیا چیز ہے آپ کے پاس ایف ایکس ہے وائی ایکس پلس ایچ کیا ہو جائے گا آپ کے پاس f of x plus h ہو جائے گا اینڈ سو آن سو فورتھ ٹھیک ہے نا اس کو کس طریقے سے ریپرزینٹ کریں گے اور اسی طریقے سے ٹیبل کیسے ہم بنا سکتے ہیں یہ ایک نئی نوٹیشن ہے یہ نئی نوٹیشن کافی اچھی استعمال کنوینئنٹ وے ہے آف ریپرزینٹنگ دا فنکشن اور اس کو ہم استعمال کریں گے یہ جو آپ کی اسکرین پر آئیے اس کو دیکھ لیں ڈیلٹا وائی ایکس کس کے برابر ہے delta y x equal to y x plus h minus y x اور وائی ایکس پلس ایچ آپ کو پتا ہے ایف ایکس پلس ایچ کے برابر ہوتا ہے اور ایف ایکس ایف ایکس کے برابر ہوتا ہے ٹھیک ہے نا ایف ایکس کس کے برابر ہوتا ہے وائی ایکس کے برابر ہوتا ہے تو delta y x equal to f x plus h minus f x similarly delta square y x کیا ہوگا آپ کے پاس delta y x plus h minus delta y x and del y x equal to y x minus y x minus h and that is equal to f x minus f x minus h and delta y x یہ جو ڈیلٹا ہے چھوٹا والا ہے یہ سینٹرل ڈفرینس کی بات کر رہے ہیں delta y x equal to y x plus h by two minus y x minus h by two is equal to f of x plus h by two minus f of x minus h by two یہ تینوں کو دوبارہ سے پڑھتا ہوں ایک دفعہ آپ کے پاس کیا آئے گا delta capital y x is equal to f x plus h minus f x del y x is equal to f x minus f x minus h چھوٹا delta small delta delta y x is equal to f of x plus h by two minus f of x minus h by two تو یہ جناب آپ کے پاس تین ریلیشن آ گئے یہ ابھی دو تین سلائڈ جو ہم نے آپ کو دکھائی اس میں بیسیکلی ہم نے کیا بتایا ہم نے ایک نئی نوٹیشن بتائی جس میں وائی جس میں آپ کے پاس سبسکرپٹ میں ایکس ہے وائی ایکس وائی ایکس کیا چیز ہے basically y is equal to f x کو ہم نے ریپرزینٹ کیا ہے جو y is equal to f with in bracket x لکھتے تھے تو ہم نے کہا وائی اور ایک سبسکرپٹ میں ایکس لکھ دیا y x equal to f of x یعنی فنکشن آف ایکس ہے پھر ہم نے اس کو اپلائی کیا کہ اس کے اوپر ڈیلٹا کے اوپر پھر ڈیل کے اوپر پھر چھوٹے ڈیلٹا کے اوپر اور ڈیلٹا ایکس کیا ہو جائے گا یا ڈیلٹا وائی ایکس آپ کے پاس کیا جائے گا f x plus h minus f x یہ وہی چیز ہے جو جس وقت ہم کیا کرتے ہیں ڈیفرنسیشن وغیرہ تو آپ کے پاس کیا آ گیا del of delta of y x delta of y x x to f plus h minus f x اور اسی طریقے سے اگر آپ کریں گے تو آپ کے پاس ڈیل آف وائی ایکس کیا آ جائے گا یہ بالکل ٹھیک ہے f x minus f x minus h آ جائے گا ٹھیک ہے نا f x minus f x minus h یہ چیز ہم نے آپ کو بتائی تھی اور لاسٹ میں آپ کے پاس کیا چیز ہے لاسٹ میں آپ کے پاس چھوٹا ڈیلٹا وائی ایکس کیا جائے گا that is equal to f the function of x plus h by 2 minus function of x minus h by 2 یہ جناب چیزیں تھیں تین چیزیں ہم نے آپ کو بتائیں جس میں ہم نے بتایا فارورڈ ڈفرینس کی بات کی ہے ہم نے بیکورڈ ڈفرینس کی بات کی ہے سینٹرل ڈفرینس کی بات کی ہے جس میں ڈیلٹا کیپٹل کی بات کی ہے اس کے بعد ہم نے ڈیل کی بات کی ہے نیبلا کی بات کی ہے اور تیسری چیز یہ اسمال ڈیلٹا کی بات کی ہے اس کو ریوائز کرتے ہیں اور جلدی سے اس چیپٹر کو ہم مکمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں جی جناب یہ ٹھیک ہے نا اب آپ کے پاس کہ delta y x del y x اور اسمال ڈیلٹا وائی ایکس کیا ہوتا ہے small delta y x equal to f x plus h by two minus f of x minus h by two ٹھیک ہے آگے چلیں اس کو ریوائز کر لیں کوکلی کہ ہمارے پاس delta y i is equal to y i plus one minus y i یہ یاد رکھیے گا کہ جب بھی آپ کے پاس ڈیلٹا وائی سیون ہے that is equal to y eight minus y seven اسی طریقے سے آپ کے پاس delta y n minus one کیا ہوگا y n minus y n minus one یہ ڈیلٹا تھا آپ کے پاس اس کے بعد ہم نے یہ ڈیل بتایا del y i is equal to y i minus y i minus one اس کے اندر بھی چیز وہی ہے لیکن تھوڑا سا اس میں ایک ڈفرینس آتا ہے کہ ڈیل وائی آئی الٹا ڈیلٹا جسے کہتے ہیں ڈیلٹا یہ الٹا ہے اس طرح یہاں پر تو del y i is equal to y i minus y i minus one ٹھیک ہے اور آئی کو اسٹارٹ کہاں سے کرتے ہیں این سے اسٹارٹ کرتے ہیں n n minus one n minus two n so so forth یہاں پہ ون اسی طریقے سے ڈیلٹا وائی ون کیا جائے گا آپ کے پاس y one minus y naught اور ڈیل وائی ٹو کیا جائے گا آپ کے پاس y two minus y one and so on so forth del y n is equal to y n minus y n minus one یہ آپ کے پاس بیکورڈ ڈفرینس تھا یہ تھوڑا سا کبھی کبھی کنفیوز کرتا ہے کبھی میں ڈیلٹا بول جاتا ہوں جلدی جلدی میں لیکن بیسیکلی یہ ڈیل ہے یہ بیسیکلی نیبلا ہے ٹھیک ہے بولنے میں میتھمیٹکس میتھمیٹکس تو کرنے والی چیز ہے بڑا مشکل کام ہے آپ کبھی پریکٹس کر کے دیکھیے بولیے تو آپ کو بھی تھوڑی سی زبان جو ہے وہ لڑکڑائے گی لاسٹلی ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ جس میں سینٹرل ڈفرینس کی بات کی تھی یہ بھی ایک نئی چیز ہے یہاں پہ جس میں ہم نے بتایا تھا کہ آپ کو ڈیلٹا وائی ہاف کس کے برابر ہے ڈیلٹا وائی ہاف کیا ہوگا آپ کے پاس that will to y one minus y two پھر اسی طریقے سے delta y three by two کس کے برابر ہوگا that will to y one y two minus y one and lastly delta y i generally ہم نے بتایا وہ کیا ہے y of i plus one by two minus y of i minus one by two delta y i to y subscript میں ہے i plus half minus y's half and lastly delta to the power two del to the powers one delta to the power n y i delta to the powers one y i plus half minus delta to the power n minus one y i minus half یہ جناب ساری چیزیں تھیں جو آج ہم نے آپ کو بتائی ہیں اور یہاں پر ہم اپنا لیکچر جو ہے مکمل کرتے ہیں اس لیکچر میں ہم نے تین چیزیں بتانے کی کوشش کی ہیں لیکن کافی جگہ پہ میری زبان جو ہے لڑ رہی ہے کسی جگہ پہ میں نے ڈیل کی جگہ ڈیلٹا کہہ دیا ہے تو اس کو ذرا غور سے دیکھیے گا کہیں تو آپ سمجھ جائیے گا کہ اس میں ڈیلٹا وہ ڈیلٹا نہیں ہے بلکہ ڈیل ہے مراد یہ آپ اپنے لیے یاد رکھیے گا کہ ایک کیپٹل ڈیلٹا جو ہے وہ فارورڈ ڈفرینس ہوتا ہے اور الٹا ڈیلٹا جیسے ڈیل میں نے کہا ہے جس کو میں نے نیبلا کہا ہے یہ آپ کے پاس بیکورڈ ڈفرینسز ہوتا ہے بیکورڈ ڈفرینس آپریٹر کہلاتا ہے اور اسمال ڈیلٹا جو ہے سینٹرل ڈفرینس آپریٹر یہ تین چیزیں ہم نے آپ کو بتائی ہیں یہ جو آج ہم نے آپ کو تین ڈفرینٹ چیزیں بتائی ہیں یہ ہم اگلے لیکچر میں تو نہیں اس سے اگلے لیکچر میں بہت زیادہ استعمال کریں گے جب ہم بات کریں گے نیوٹنس فارورڈ ڈفرینس فارمولے کی نیوٹن بیکورڈ ڈفرینس فارمولے کی جب ہم بات چیت کریں گے نا جب انٹرپولیشن فارمولہ ہم ڈسکس کریں گے وہاں پہ استعمال ہوگی اگلے لیکچر میں ہم کچھ اور آپریٹرز آپ کو بتائیں گے شفٹ آپریٹر وغیرہ بتائیں گے اور اس میں آپس میں ریلیشن شپ ڈھونڈنے کی کوشش کریں گے کہ ایک دوسرے کے ساتھ کیسے ریلیٹ ہوتے ہیں ٹھیک ہے جی تو میں نے آپ کو یہ بتایا کہ اگلے لیکچر میں ہم انشاءاللہ کچھ اور آپریٹرس آپ کو بتائیں گے اور یہ جو آپریٹرس آج ہم نے بتائے ان کے آپس کے اندر ریلیشن شپ ڈھونڈنے کی کوشش کریں گے اس کے بعد اصلی جو فارمولاز ہیں جس میں نیوٹن فارمولا کی بات کریں گے نیوٹن گریگوری فارمولا کی بات کریں گے لگرانج فارمولا کی بات کریں گے یہ سارے انٹرپلیشن فارمولے ہیں جو ہم اس کو ڈسکس کریں گے آج آپ نے کیا کرنا ہے اس لیکچر کے بعد جب لیکچر مکمل ہو جائے تو کاپی پینسل لے کے بیٹھ جائیے گا اور بہت سارے سوال کرنے کی کوشش کیجیے گا ٹھیک ہے جو آپ کے پاس سوال موجود ہیں جس کے اندر فارورڈ ڈفرینس کی بیکورڈ ڈفرینس کی اور سینٹرل ڈفرینس کی بات چیت ہوگی اگلے لیکچر میں انہیں آپریٹر کے ساتھ پھر دوبارہ سے ملاقات ہوگی اور ان کو ہم آگے لے کے چلیں گے جب تک کیا کرنا ہے اپنی صحت کا خیال رکھنا ہے ایکسرسائزز جاری رکھنا ہے مینٹل فزیکل اور میتھمیٹیکل ایکسرسائز اگلے لیکچر میں پھر ملاقات ہوگی انہیں ٹاپکس کے ساتھ اللہ حافظ السلام علیکم